حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ انہیں ان کے نزدیک پسندیدہ شخص نے بتایا کہ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو رات کو نفل نماز پڑھنے کی عادت ہو پھر کسی دن اس پر نیند غالب آ جائے اور وہ نفل نماز نہ پڑھ سکے تو اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس معمول کی نماز کا اجر اس کے لیے لکھ دیتا ہے اور اس کی نیند اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے صدقہ بن جاتی ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پچاسی